اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا آبڑا اور جو نالا طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں سلا دے